حضرت سفیان کی یہ حدیث اسی سند کے ساتھ ہمیں عمر بن علی کے واسطے سے بھی پہنچی ہے امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سند میں مذکور حضرت سفیان کے استاد ابو جعفر سے ابو جعفر فرع مراد نہیں سنن نسائی حدیث نمبر 649